بنو حارثہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ وہ عہد کی گھاٹی میں دودھ دینے والی اونٹنی چرایا کرتا تھا تو اس اونٹنی کو موت نے آ لیا اور اسے کوئی چیز نہ ملی جس سے وہ اسے نہر کرتا پھر اس نے ایک میخ لی اور اسے اس کے لبا یعنی نرخرا سینے کے پاس نہر کرنے کی جگہ میں کھونپ دیا حتیٰ کہ اس کا خون بہ گیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے متعلق سب کچھ بتایا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیئیس